الباب الأربعون وثلاثمئة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ممنوع ہے عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اپنی نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں چنانچہ اس کی بابت آپ کا لہجہ سخت ہو گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس سے بعض آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی بخاری